ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں مکے کو جاتی تو احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب خوشبو کا زماعت کر لیا کرتی تھیں جب پسینہ آتا تو وہ ہمارے چہروں پر بہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو اسے منع نہ فرماتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 1830